قیس بن ابی حازم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے وہ سرخ چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو چودہ